السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجیے سبق نمبر نائن فائیو تھری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی یا اللہ میں آپ سے عہد لیتا ہوں آپ اس کے خلاف نہیں کیجیے گا وہ یہ ہے کہ میں ایک انسان ہی ہوں لہذا جس کسی مومن کو میں نے تکلیف دی ہو اس کو برا بھلا کہہ دیا ہو لانت کی ہو مارا ہو تو آپ ان سب چیزوں کو اس مومن کے لیے رحمت اور گناہوں سے پاکی اور اپنی ایسی قربت کا ذریعہ بنا دیجئے کہ اس کی وجہ سے آپ اس مومن کو قیامت کے دن اپنا قرب عطا فرما دیں یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ کتنی فکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی آج ہم لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں بھول جاتے ہیں مارا مار کر بھول بھول گیا گئے ظلم کیا ظلم کر کے بھول جاتے ہیں نہیں کسی کو تکلیف دینی نہیں چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے لیکن یہ دعا مانگتے تھے کہ میں نے اگر کسی کو کچھ کہہ دیا ہو کہ اللہ پاک میں انسان ہوں تو اللہ اس کو قیامت کے دن تیرا قرب دینا یہ اونچے اخلاق ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لیے ہمیں بھی اونچے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ سبحان اللہ ہی سبحان اللہ و بحمدی ہی دیکھیے دو مرتبہ دو مرتبہ میں نے پڑھا میرے لیے دو کھجور کے درخت لگ گئے جنت میں آپ پڑھو گے تو آپ کے فوراً لگ جائیں گے دیر نہیں لگے گی یہ نہیں کہ کل لگیں گے پرسوں لگیں گے ترسو لگیں گے یہ بات نہیں ہے اس لیے فوراً پڑھ لیجئے میں مختصر مختصر پڑھا رہا ہوں تاکہ جو ہے آپ کا ٹائم زیادہ نہ جاوے اور نیکی مل جائے آپ کو اب میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو اے اللہ ہم کو آپ آپ ہم کو کافی ہے ہماری کل فکروں کے لیے اے اللہ ہماری ساری جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما اے اللہ ہم آپ کو گواہ بناتے ہیں اور ہم ہواؤں کو گواہ بناتے ہیں اور ہم فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں اور ہم درختوں کو گواہ بناتے ہیں اور اللہ جتنی مخلوق ہو ان سب کو گواہ بناتے ہیں سمندر میں مچھلیاں ان کو گواہ بناتے ہیں ستاروں کو گواہ بناتے ہیں انسانوں کو گواہ بناتے ہیں عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں اور اللہ ہمارے ساتھ جو فرشتے ہیں ان کو گواہ بناتے ہیں زمین کے ذروں کو گواہ بناتے ہیں کہ اللہ تو اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سچے رسول ہیں اے اللہ ہمارے سقرار کرنے کو تو قبول فرما لے اے اللہ ہمارے سکرار کرنے کو تو قبول فرما لے اے اللہ آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے اے اللہ آپ ہی نے ہمیں ہدایت دیے اے اللہ آپ ہی ہمیں کھلاتے ہیں اے اللہ آپ ہی ہمیں پلاتے ہیں اے اللہ آپ ہی ہمیں ماریں گے اے اللہ آپ ہی ہمیں زندہ کریں گے اے اللہ ہمارے ایمان کو قبول فرما ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما یہ میں سبق ریکارڈ کروا رہا ہوں انتیسویں رمضان کو میں یہ سبق ریکارڈ کروا رہا ہوں بمبے سے اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے رمضان کے روزوں کو تو قبول فرما دعاؤں کو قبول فرما ستائیس شب کو جو دعا ہوئی تھی اسے بھی اپنے دربار میں قبول فرما اور جس کے جو جائز مرادیں ہوں ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کے شکل اور صورت پیدا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما سبحان سباد کرب الزت مسلام المرسلین الحمد للہ رب العالمین